السلام علیکم خواتین و حضرات information systems C S five zero seven lecture number دو مجاہد عشائی کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں ہم نے آرگنائزیشنز کے حوالے سے جنرلی ایک گفتگو کی تھی ہم نے یہ بھی گفتگو کی تھی کہ جی آرگنائزیشنز کو انفارمیشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے انڈیویجولس کو انفارمیشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور اس ساری انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے اس کو پروسیس کرنے کے لیے اور اس میں سے نتیجے اخذ کرنے کے لیے جو نتیجے ہمیں ڈسیشن میکنگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر وہ سب چیزیں کیوں ضروری ہیں آج ہم اسی لیکچر سے آگے چلیں گے اور گفتگو اس موضوع پہ کریں گے کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے آرگنائزیشن کی تشکیل کیسے دی جاتی ہے آرگنائزیشن کے اندر جو انفارمیشن کی نیڈز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں آرگنائزیشن کتنے قسم کی ہو سکتی ہے اس کے اسٹائل آف مینجمنٹ جو ہے وہ چلانے کا انداز جو ہے وہ کتنے مختلف طریقوں کا ہو سکتا ہے یہ اور اور کچھ باتیں ہم آج کے لیکچر میں کریں گے تو آئیے اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرگنائزیشن کیا ہے میرے ذہن میں بار بار ایک لفظ جو آتا ہے آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ ہے تنظیم کا تنظیم تنظیم سے کچھ اور چیزیں آگے نکلتی ہیں کہ اس میں نظم ہونا چاہیے نظم کا مطلب کیا ہے نظم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ پالیسیز پروسیجرز کچھ اس کا اسٹرکچر یہ تمام چیزیں جب موجود ہوں گی اور ان طریقہ کار پہ جو اس تنظیم کے مقاصد کو حل کرنے کے لیے آپ نے وضع کیے ہوں گے ان پہ جب عمل ہوگا تو وہ ایک آرگنائزیشن بنے گی یا آرگنائزیشن کریٹ ہوگی وہ تنظیم کہلانے کے قابل ہوگی ایک انڈیویجل ہے ایک شخص ہے ایک فرد ہے وہ بھی کام کرتا ہے اب اگر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ظاہر ہے کہ جو شخص بھی کوئی کام کرے گا اس شخص کے ذہن میں کم از کم ایک گول تو ہونا چاہیے ایک آبجیکٹو تو ہونا چاہیے کوئی ایم تو ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں اگر میں نے بس پکڑنی ہے تو میرے ذہن میں کوئی ڈیسٹینیشن ہوگا کہ میں نے فلا جگہ پہ اس بس کے ذریعے پہنچنا ہے ہو سکتا ہے کہ میرا دوسرا آبجیکٹو جو ہو کہ میں نے اس بس کے ذریعے فلاں جگہ پہ اتنے بجے پہنچنا ہے یا فلا وقت پہ پہنچنا ہے تو اب میرے دو آبجیکٹو ہو گئے ایک یہ کہ جی میں نے بس پکڑنی ہے فلاں جگہ پہنچنے کے لیے اور دوسرا آبجیکٹو کیا ہو گیا کہ میں نے اس فلا جگہ پہنچ کے پہنچنا ہے فلاں وقت پہ اور وہ وقت جو ہے وہ مقرر ہے کہ جی میں نے اگر صبح نو بجے پہنچنا ہے تو نو بجے ہی پہنچنا ہے وہاں پہ نو کا مطلب یہ نہیں کہ دس بجے پہنچ سک جاؤں گا یا کسی وقت بھی پہنچ جاؤں گا وہ بھی کچھ صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے وقت کی یا کس وقت پہنچنے کی تو وہاں ٹھیک ہے آپ اپنی تسلی سے اپنے آرام سے اپنی کنوینئنس سے آپ وہاں پہنچ سکتے تو آبجیکٹو آپ کے ہوئے اب آپ نے بس پکڑنی ہے بس کہاں سے پکڑنی ہے کتنے بجے پکڑنی ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ایک تصویر ایک نقشہ ہونا ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہم منہ اٹھا کے بس اسٹینڈ پہ پہنچ جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ شاید کوئی بس کسی وقت آ جائے گی بھائی اب کس وقت جائیں گے اگر ہم نے نو بجے کہیں پہنچنا ہے کتنی دیر لگتی ہے بس کو وہاں پہنچتے پہنچتے تو یہ تمام باتیں ہمیں سوچنا پڑیں گی اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے مقررہ وقت کے اوپر تو کچھ نہ کچھ تنظیم کی صورت یہاں پہ بھی آ گئی لیکن اگر ان تمام آبجیکٹو سے ہٹ کر کے ہم کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی پہنچنا ہے پہنچ جائیں گے کسی نہ کسی ٹھیک ہے جی سڑک پہ نکل جاتے ہیں کسی وقت تو پہنچ ہی جائیں گے کہیں نہ کہیں تو یہ ایک تنظیم یا آرگنائزڈ طریقے سے ہم کسی آبجیکٹو کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ جی یہ خود بخود ہو جائے گا بھائی کیسے ہو جائے گا جب آپ اس کے لیے ایک پلانڈ طریقے سے ایفرٹ نہیں کریں گے اور یہ چیز جو ہے یہ بیسک پرنسپل جو ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اس وجہ سے کہ جب ہم کاروبار کی بات کرتے ہیں چاہے وہ کاروبار ایک چھوٹی سی دکان ہو یا ایک بہت بڑی فیکٹری ہو یا ملٹی نیشنل ہو یا کنگلومریٹ ہو تو چیز یہ ہے کہ ہمارے جو تنظیم کے ہماری آرگنائزیشن کے جو مقاصد ہیں وہ مقاصد کو ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے تو جب بہتری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایفیشنسی کی بات آتی ہے جب بہتری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص طریقہ کار کی بات کرتے ہیں جس سے کہ ایفیشنٹلی ہم ان اے ٹائملی مینر وہ تمام آبجیکٹوز جو ہمارے تنظیم کے ہیں ہماری آرگنائزیشن کے ہیں وہ مقاصد کو ہم حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جن کے لیے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے ہم جو کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں بنا رہے ہیں بیچ رہے ہیں یا سروس جس کسی کے لیے مہیا کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ بھی دیکھ سکیں کہ ہم ہمارے میں یہ کام کر کے ہماری تنظیم میں ہماری آرگنائزیشن میں ایک آبجیکٹو اچیو کرنے کی اہلیت موجود ہے وہ آبجیکٹو ہم ایک ٹائملی اور ایفیشنٹ مینر میں اچیو کر سکتے ہیں وہ آبجیکٹو ہم ایک کوالٹی کا ریزلٹ اس سے پروڈیوس کر سکتے ہیں جس کی کے مارکیٹ میں جس کی کے کنزیومر کو جس کی کے کلائنٹ کو جس کی کے کسی کو بھی ضرورت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے ایک کوالٹی کی سروس پروڈکٹ وغیرہ دستیاب ہو سکے یہ باتیں تو ایک میں نے کچھ کوشش کی کہ جی ساری آرگنائزیشن کی بارے میں ایک آپ کو ایک اوور ویو ٹائپ چیز جو ہے وہ میں آپ کو اس مختصر سے وقت کے اندر آپ کو پیش کروں لیکن آرگنائزیشن کے حوالے سے تنظیم واٹ از ا تنظیم what is an organization let's look of the definition organization is a structure through which individuals systematically to conduct business اور اچیو سرٹن اسٹریٹیجک آبجیکٹو تو یہ ایک ڈھانچہ بننا ضروری ہے جس اب ڈھانچہ جو ہے کسی چیز کا بھی تنظیم کا ہو کسی چیز کا ہو وہ ڈھانچہ کوئی آرگنائزیشن ایسی چیز نہیں کہ بازار میں پڑی ہوئی بکتی ہوئی مل جائے گی آپ کو آپ کو اس کو تشکیل دینا پڑے گی آپ کو اس کی نش و نما جو ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی کیوں کہ آپ کی تنظیم ہے اور آپ کے آبجیکٹوز ہیں جو اس تنظیم کے آبجیکٹوز بن جاتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار جو پلاننگ جو سسٹمز استعمال کیے جائیں گے وہ نہ صرف ان آبجیکٹوز کی حصولی کو آسان بنا دیں بلکہ وہ اس طریقے کے ہونے چاہیے کہ ان سے کارکردگی بہتر ہو بر وقت ہو یہ تمام باتیں جو ہیں اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی تنظیم کوئی بھی آرگنائزیشن لوگوں کے بغیر نہیں بن سکتی اس تنظیم کے اندر اس آرگنائزیشن کے اندر انڈیویجلز نے کام کرنا ہے آج جب کہ ہم ایک ڈیجیٹلائزڈ دنیا میں رہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں سب چیزیں جو ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہو سکتی ہیں کمپیوٹر سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کمپیوٹر کو چلانے والا کمپیوٹر کو احکام دینے والا بھی تو کوئی ہوگا اور وہ پھر انسان ہی ہے تو جب تک انس... پہلی بات تو یہ آ گئی کہ انسانوں کا ایک مجموعہ آپ ایک سے آپ تنظیم بنائیں گے اس انسانوں کے مجموعے collection of people so collection of people becomes one important thing لوگوں کا مجموعہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کس قسم کے لوگ ہونے چاہیے ظاہر ہے کہ اس قسم کے لوگ ہونے چاہیے جن کے پاس اسکلز ہوں جن کے پاس نالج ہو اس کام کی جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں پھر ان کو آپ ایک خاص طریقے سے ایک خاص انداز سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں آپ رولز بناتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو بھی کام کرنا ہر شخص کو کام الاٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اس کی اسکلز کے حساب سے اس کی نالج کے حساب سے اس کی پڑھائی لکھائی کوالیفیکیشن کے حساب سے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اور کیسے کر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رولز بنائے جاتے ہیں پروسیجرز بنائے جاتے ہیں سسٹمز بنائے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو آپ نے تنظیم کا حصہ بنایا آرگنائزیشن کا حصہ بنایا تاکہ وہ لوگ ان سسٹمز پہ ان رولز پہ ان پروسیجرز پہ عمل کرتے ہوئے جو اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹوز ہیں ان کو کامیابی سے اچیو کر سکیں so a collection of people working under predefined rules and regulation to obtain a set of objective تو یہ بات آگے پہلی بات یہ کہ organization is a structure through which individuals cooperate systematically to conduct business پہلی بات تو یہ اس کی آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن دوسری بات کہ it is a collection of people working under predefined rules and regulation to set of objective objective change ہوتے رہتے ضروری ہے کہ رولس اس کے ساتھ پروسیجرز اس کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ٹیکنالوجی میں چینج آتی ہے اور نالج میں چینج آتی ہے جب یہ تمام چیزیں ہوتی ڈیمانڈ جو پروڈکٹ ہے اس میں چینج آتی ہے کوئی رنگ آج لال اور سنہرا رنگ جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ سبز اور پیلا رنگ کو پریفر کیا جاتا ہو تو چینجز جو ہیں وہ بڑی فریکوینٹ بھی ہوتی ہیں سسٹم کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے اور سسٹم کہ وہ ان چینجز کو ایکسپٹ کرے اور ان چینجز کو سمجھتے ہوئے اپنے رولز اور پروسیجرز کو چینج کر لے اور یہ سمجھ اور یہ بوجھ اس شخص یا ان اشخاص کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے کہ جو اس تنظیم کو اس آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی تعلق نہیں کہ جی مارکیٹ ڈیمانڈ کیا ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں حالات کیا کہہ رہے ہیں پروڈکشن افیشنسیز کتنی آ چکی ہیں مشینری کے اندر کتنی انوویشنز ہو چکی ہیں اور آپ وہی پرانی ڈگر پہ پرانے انداز سے پرانے طریقے سے جو ہے آپ اپنے کاروبار کو چلانا چاہ رہے ہیں اور وہ ایک جو پروڈکٹ آپ آج سے پچاس سال پہلے بناتے تھے اسی شکل اسی رنگ اسی ڈبیا کے اندر بنا کے مارکیٹ میں لاتے ہیں تو شاید خریدار آپ کو بہت کم ملے اب یہ ضروری ہے مارکیٹ پہ نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے انداز جو ہیں پروڈکشن آبجیکٹو ہمارا پروڈکشن کرنا تھا اس آئٹم کا وہ آج بھی کر رہے ہیں لیکن اس آئٹم کی حیت اس کی شکل اس کی صورت اس کی رنگت اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں کیوں کہ مارکیٹ میں اس کے مقابلے میں اور بہت ساری چیزیں آ چکی تو یہ ساری چیزیں سسٹمس پروسیجرز وغیرہ کے اندر جو ہے وہ اس میں چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو آج کی ضرورت ہے اگلے چار سال کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم اپنی تنظیم کو اس لحاظ سے چلائیں تو یہ ہوئی دوسری بات آرگنائزیشن کے حوالے سے تیسری بات جو ہے کہ it is a stable formal social structure اب اس چیز کا کیا مطلب ہے اسٹیبل فارمل سوشل اسٹرکچر اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن کوئی کسی کے آرگنائزیشن وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کسی کے اپنے ومز کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ ایک قاعدے اور ایک اصول کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ نہیں کہ جی میں صبح اٹھا ہوں اور میری صبح جو ہے وہ اپنی بیگم سے لڑائی ہو گئی لہذا لڑائی ہو گئی تو آج سارا دن ہر ایک کے ساتھ لڑائی رہے گی اور میری آرگنائزیشن اس دن جو ہے وہ لڑائی کے مولڈ میں ہوگی یہ کام نہیں ہو سکتا چیز یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اس آرگنائزیشن کو اس تنظیم کو چلانا ہے وہاں پہ صرف آپ نہیں ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے ساتھ کلیکشن آف پیپل جو اپنے اپنے سچویشن اپنے اپنے اسٹیٹ آف افیئرس سات گھر سے لے کے آ رہے ہیں صرف آپ ہی نہیں لے کے آ رہے ان سب کو پروڈکٹیو افیشئنٹ بنانا اور آبجیکٹوز کو حاصل کرنا یہ آپ کا as a driver as a leader of the organization as the chief executive of the organization یہ آپ کا اولین فرض بن جاتا ہے تو جب تک وہ آرگنائزیشن ایک اسٹیبل آرگنائزیشن نہیں ہوگی اس میں فارمیلٹی نہیں ہوگی یہ نہیں کہ جی جس کا جو مرضی ہے وہ جیسے جس جائے جب جس وقت چاہے وہ کرتا رہے بلکہ ایک قاعدے اور قانون سے وہ کام کرے اس آرگنائزیشن کے اندر اور پھر آخری چیز جو ہے اسی سلسلے میں آرگنائزیشن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ it takes resources from the environment and processes them to produce the requisite outputs اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ کی آرگنائزیشن آپ چاہے سروس اورینٹیڈ ہیں آپ چاہے ٹریڈنگ کر رہے ہیں چاہے آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ نے جو مارکیٹ ہے وہاں سے را مٹیریل بھی لینا ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ کس چیز کی آج ضرورت ہے اور وہ ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے ایسی چیز رپورٹ پروڈیوس کرنی ہے ایسے پروڈکٹس آپ نے اپنی دکان سے بیچنے ہیں یا آپ نے ایسے پروڈکٹس مینوفیکچر کرنے ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے اور جو بھی اس سلسلے میں چینجز ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں ان کو آپ کو مد نظر رکھنا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مل کر کے taking of the resources resources from the environment کا مطلب یہ کہ آپ کو را مٹیریل وغیرہ انڈیویجلس یہ تمام چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور ان سب کو ملا کر کے پھر آپ جو بھی آپ کی آؤٹ پٹ آنی ہے رپورٹ ہے چاہے وہ یا جو کچھ ہے وہ آپ نے ترتیب دینی ہے ان تمام ریسورسز کی ترتیب دے کر کے ان کی پروسیسنگ کر کے پھر آپ نے اپنی پروڈکشن کرنی اور جو بھی فنشڈ آؤٹ پٹ ہے اس کو پروڈیوس کرنا تو یہ ہوئی بات آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم نے اس کا ڈیفینیشن دیکھا ہم نے یہ کہا کہ جی کلیکشن آف پیپل ہے it has to be a stable formal social structure اور پھر یہ کہ جی ریسورسز ان پٹ بھی ہوں گے اور اس ان پٹ کو آپ استعمال کر کے ریفائن کر کے اس کو سمجھ کے سوچ کے اینالائز کر کے اس کو پروسیسز میں سے گزار کے آپ اپنا آؤٹ پٹ جو ریکوائرڈ ہے by the customer by the کلا وہ آپ پروڈیوس کریں گے اور مارکیٹ میں لے کے آئیں گے اب ہم نے آرگنائزیشن کی بیسک ایک میننگ اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کے کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ایک بات کی ضرورت کیا ہے آرگنائزیشن آرگنائزیشن جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی چیز بھی کوئی کام بھی آپ نے بر وقت اور صحیح انداز میں کرنا ہے تو اس کے لیے آرگنائزیشن ضرور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کیا ایک فرد آرگنائزیشن کہلایا جا سکتا ہے ہمارے حساب سے ایک فرد آرگنائزیشن نہیں کہلاتا کیونکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک کلیکشن آف پیپل لوگوں کا مجموعہ لوگوں کے ساتھ آرگنائزیشن بنتی ہے ایک فرد کی وجہ سے نہیں بنتی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرد ایک آرگنائزڈ طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرد جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے آرگنائزیشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ جی there has to be a collection of people اور جہاں پہ آپ بہت سارے لوگوں کو ایک چھت تلے اکٹھا کریں گے اور آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نے پری ڈیفائنڈ آبجیکٹو جو ہیں وہ میٹ کرنے ہیں وہ آبجیکٹو ڈسائڈ کرنے والا کون ہے وہ آپ ہیں وہ فرد ہے لیکن اس آبجیکٹو کو یا ان آبجیکٹو کو وہ شخص اکیلا حاصل نہیں کر سکتا مثال ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں دکان کھولوں گا وہ دکان کھول دیتا ہے اب دکان اس نے کرائے پہ لی یا اس نے خریدی دکان اس کے پاس آ گئی اب اس دکان کے اندر اس کو چیزیں چاہیے اس میں اس نے کیا بیچنا ہے اس دکان میں وہ چیزیں خریدے گا کہیں سے وہ خود تو نہیں بنا رہا جب اس نے خریدنی ہے چیزیں تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کہاں سے خریدنی ہے اس کے سپلائرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے ہول سیل میں خریدنی ہے کہ ریٹیل میں خریدنی ہے اس کے بعد اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ جو چیزیں لے کر کے آئے گا ان کو دکان میں ایسے پھینک تو نہیں دے گا ان کو کسی طریقے سے اس نے ان کو سجانا سجانا ہے ہے کیوں ضروری وہ اس لیے ضروری ہے کہ جو خریدار ہے وہ جس وقت اس دکان کے آگے سے گزرے تو اس کو پتا چلے کہ اس دکان میں کوئی صفائی ہے کچھ چیزیں کسی قاعدے سے رکھی ہوئی ہیں نظر آ جاتی ہیں ایسے نظر دوڑانے سے اس دکان کے اندر پتا چل جاتا ہے کہ کتنی ویرائٹی ہے کیا کیا اس میں چیزیں پڑی ہیں اگر آپ نے سب چیزیں اٹھا کے ایک جگہ پہ ڈمپ کر دی کیوں کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سب کام خود کر سکتا ہوں آپ نہیں کر سکتے آپ کو بہت جلدی آپ پہ کلیئر ہو جائے گا کیونکہ سب سے پہلے ان چیزوں کو خریدنے کے لیے آپ کو سپلائرز کی ضرورت ہے ان چیزوں کے جو جو بناتے ہیں یا ان کو ہول سیل میں بیچتے ہیں یا جو کمپنیاں بناتی ہیں ان کی ضرورت ہے تو پہلی تو بات آ گئی کہ جی آپ کا پہلا قدم ہی جو ہے وہ اس وقت تک نہیں لیا جا سکتا جب تک کہ آپ اس دکان کے مالک کو نہ ڈھونڈ لیں اور اس سے کرایہ نامے پہ دستخط نہ کر لیں اور نمبر دو اس دکان کے اندر جو مال ڈالنا آپ نے اس مال کو سپلائی کرنے والوں سے رابطہ نہ قائم کر لیں تو آپ کا تعلق ایکسٹرنل پارٹیز کے ساتھ اس طریقے سے ہو گیا ان کے ساتھ اب آپ نے ادائیگی پیمنٹ کرنے کا طریقہ سپلائی کا طریقہ ان کے گوداموں سے چیزیں اپنے یہاں لانے کا طریقہ یہ تمام چیزیں وضع کرنی کیونکہ اس کے بغیر دکان نہیں چل سکتی تو ہمارا انحصار صرف اپنی حد تک نہیں ہے ہمارا انحصار دوسروں پہ ہوتا جاتا ہے اور یوں یہ کلیکشن آف پیپل جس کی ہم نے پہلے بات کی یہ کلیکشن آف پیپل ہوتی جاتی سپلائر آپ کو ایسا چاہیے جو بر وقت آپ کو چیز دے اچھا جی آپ کو اب فون بھی چاہیے تو فون کمپنی سے بھی رابطہ قائم کریں گے اب آپ کو بجلی چاہیے تو بجلی بھی کمپنی سے بھی آپ رابطہ قائم کریں گے آپ کو اس میں شو کیس چاہیے الماریاں چاہیے اور اس قسم کی چیزیں چاہیے تو اب آپ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو الماریاں اور شوکیس بنا دے یا کہیں سے آپ خرید کر کے لے آئیں گے وہ اپنی دکان کے اندر تو پھر آپ کا ایک ایکسٹرنل پارٹی سے تعلق پیدا ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی جب تک یہ تمام کنیکشنز ایک انڈیویجل نے بھی اگر کام کرنا ہے ہاں ایک انڈیویجل یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایک کتاب کھولے وہ کمپیوٹر میں بیٹھ جائے نیٹ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر لے کتابیں پڑھ لے لائبریری چلا جائے کتابیں پڑھ لے ریسرچ کر لے بہت ساری کہانی لکھ لے اور خود کتابیں لکھ لے لیکن کتابیں وہ اپنے قلم سے لکھے گا اس قلم سے لکھے ہوئے کو کسی نے آگے پھر پرنٹ کرنا ہے اس کا اس کتاب اس کو کتاب کی شکل دینا ہے تو پھر ایکسٹرنل پارٹیز کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو گیا ان کے ساتھ آپ نے طریقے وضع کرنے پروسیجر طے کرنے تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اسی بات کی طرف آپ کو اشارہ دے رہی ہیں کہ آپ نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے وہ کام لوگوں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں اور جب آپ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ اپنے آبجیکٹو کے اچیو کرنے کے لیے ملاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اصول وضع کر لیا جائے کہ ہم کس طریقے سے مل کر کے کام کریں گے تاکہ وہ آبجیکٹو جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں اب یہی دکان جو آپ نے شروع کی اس دکان کے اندر جب بزنس کا والیوم بڑھتا ہے لوگ آپ کی دکان پہ آئیں گے اور وہ کہیں گے جی فلا چیز ہے آپ کہیں گے نہیں ہے چار دن کے بعد آئیے مل جائے گی تو آپ کی دکان پہ آنے والوں کی نمبر میں کمی آ جائے گی کیونکہ ان کو اس دکان پہ جانا ہے جس دکان پہ ان کو جو چیز ضرورت ہے وہ وہاں پہ فوری طور پہ دستیاب ہو جائے چار دن نہیں ہے کسی کے پاس انتظار کرنے کے آج کے زمانے میں لہذا آپ کو ایک ریگولر چین آف سپلائی چاہیے ریگولر چین آف سپلائی اب آپ سپلائی کے پیچھے دوڑیں گے یا دکان چلائیں گے یا ہر دفعہ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جب جائیں گے تو دکان کو تالا لگا جائیں گے جب آپ دکان کو تالا لگا جائیں گے تو دکان پہ آئے گا کون لہذا ضرورت پڑ گئی کہ اب وہاں پہ ایک دو لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو آپ کا ہاتھ بٹائیں تو سیلز مین کی ضرورت پڑ گئی اب جب سیلز مین آپ کے پاس آئے تو ان سیلز مین کو آپ نے تنخواہ بھی دینی ہے ان کو کچھ آپ نے طریقہ کار بھی بتانا ہے صبح اتنے بجے دکان کھلے گی تمہارے فرائض میں یہ یہ چیزیں شامل ہیں تم نے اپنے کسٹمر جو آئیں گے ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنی ہے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں اگر آپ نے کسٹمر کو اپنی دکان پہ اٹریکٹ کر دیا اور جیسے جیسے کاروبار اب بڑھے گا زیادہ سیلس مین ہوں گے زیادہ پروڈکٹس ہوں گے تو آپ کا اپنا کام جو ہے اس فرد کا جس نے وہ دکان جاری کی شروع کی اس کا بھی کام جو ہے وہ بہت سارا بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کی طرف وہ اٹینشن نہیں دے سکتا لہذا اب اس وہ ایک آرگنائزیشن بننا شروع ہو رہی ہے وہ ایک کہ جی آپ کو ایک پرچیز کرنے والا چاہیے یا ان سپلائرز کے ساتھ رابطہ رکھنے والا چاہیے آپ کو دکان پہ لوگ چاہیے جو موجود ہو دکان پہ مینیجر بھی ہونا چاہیے دکان پہ کیشیئر بھی ہونا چاہیے یا کوئی شخص ہونا چاہیے جو یہ سارے کام کرے گا دکان کا نظم و نسق بھی سنبھالے گا تو آرگنائزیشن اب کریٹ یا شیپ ہونا شروع ہو رہی ہے اکیلے ہم صرف کسی حد تک کچھ ہی کر سکتے جب ہم کلیکشن کرتے ہیں لوگوں کی پیپل کی to help us in carrying out اور achieving our objective then whether we like it or not an organization begins to be formulated اب اس آرگنائزیشن کی شکل کیا ہونی چاہیے اس میں اسٹرکچرنگ کیسے ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں کرسی پہ میں سیٹ صاحب بیٹھا ہوں اندر کرسی پہ اب سیٹ صاحب جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں احکام دیں گے بھائی اس کو جھاڑ لینا اس کو صاف کر لینا اس کو ایسے کر لینا بھائی وہ فلانی چیز بھی لے آؤ وہ فلانی چیز بھی نکالو وہ فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی بھائی وہ کیا کیا کچھ کریں گے کوئی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ جا کر کے کوئی چیز نکال کے باہر لا کے دے دے جی پہلے میرے سے پوچھ لیں پھر نکال کے لائے وہ چیز دکھانے کے لیے کسٹمر کو بھائی کیوں کیا کسٹمر آپ کے انتظار میں رہے گا اور میں نے بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے کہ جی وہ جی دکان کا مالک جو ہے وہ ذرا گیا ہے باہر کسی ضروری کام سے ابھی آدھے گھنٹے میں آ جائے گا آپ پھر چکر لگا لیں میرے پاس وقت نہیں ہے چکر لگانے کا بار بار اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت ساری دیکھی جاتی ہے لیکن جو ڈیولپڈ اکانمیز ہیں وہاں پہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بار بار کسی دکان کے چکر لگائے time is of value organizational structure کی جو فارمولیشن ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے وہ اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے اس کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کاروبار جو ہے بزنس آپریشن جو ہیں ان کو ایفیشنٹلی مینج کیا جائے ان کو بہتر انداز میں ان کو چلایا جائے اب ظاہر ہے کہ جو بھی اسٹرکچر اس آرگنائزیشن کا بنے گا وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کام کی نوعیت کیا ہے کتنا وسیع ہے اس میں کیا کیا فیسٹس ہیں سائڈز ہیں اس کام کی جن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی سکلز کے لوگ چاہیے مختلف قسم کی نالج اور ایکسپیرینس کے لوگ چاہیے کوالیفکیشن کے لوگ چاہیے تو یہ تمام لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا اور کتنے چاہیے ایک فوج نہیں آپ نے بٹھا لینی آپ نے سوچ کے بات کرنی ہے کہ جی چار بندوں سے یہ کام ہو جائے گا چھ سے ہو جائے گا پھر ان لوگوں کے لیے آپ نے ذہن میں ٹارگٹس رکھنے ہیں کہ اچھا اس نے اگر اتنے گھنٹے میں یہ کیا کام کر لے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کے بارے میں ہم آگے چل کے مزید ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے لیکن اس وقت یہ کہنا کافی ہوگا کہ یہ ایک فارمل اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے اور اس فارمل اسٹرکچر کا کا یا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ وہ کس قسم کی آرگنائزیشن بنانے کی آپ کے ذہن میں سوچ ہے آپ اس آرگنائزیشن کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں ہر آرگنائزیشن کے پاس یہ ایک خود وہ سسٹمز ایوالو کرتی ہے وہ خود آرگنائزیشن ایوالو ہوتی ہے یہ نہیں کہ جی کوئی آ کر کے کوئی بنا دے گا یا کر دے گا جس طریقے سے آپ اس کا نظم نسق چلانا چاہتے ہیں وہ تشکیل جو ہے وہ کلیکشن آف پیپل مل کر کے بھی دے سکتے ہیں آپ کو بنا سکتے آپ خود اس کے بارے میں سوچ کے اس کی ترتیب دے سکتے ہیں آرگنائزیشن کی تشکیل کر سکتے ہیں اور وہ جو کوئی آرگنائزیشن بنے گی اس کا یہ اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ وہ آپ کا جو اسٹائل آف مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ اس کا ملاپ بہت اچھے انداز میں ہونا چاہیے وہ اس کے حساب سے ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ کا اسٹائل آف مینجمنٹ اس اسٹرکچر وہ اسٹرکچر جو ہے اس اسٹائل آف مینجمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر پرابلمس شروع ہو جائیں گی یہ باتیں ہم نے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت اس میں اسٹرکچر کی ضرورت وغیرہ کے حوالے سے اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک آرگنائزیشن بنا لی یا بن گئی اس آرگنائزیشن کے اندر اب آپ کے پاس ایک چلیے اسی دکان کے اگزامپل پہ چلتے جو شروع میں میں دے رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون کون سے پروڈکٹس جو ہیں وہ بک گئے کیا آپ ہر وقت ہر چیز کا ایک حساب کر رہے ہوں گے بیٹھ کے وہاں پہ ہر وقت گن رہے ہوں گے کہ کتنے گھی کے ڈبے رہ گئے کتنے صابن کے ٹکیاں رہ گئیں کتنے کس چیز کتنے انڈے رہ گئے کتنی ڈبل روٹیاں رہ گئیں کتنا کیا چیز رہ گئی یا کوئی نظام ہوگا اس کے لیے اور پھر جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاں میں آپ سے کہوں کہ ہاں جی آج لاکھ چیزیں بک گئیں بھائی لاکھ چیزیں بک گئیں کون سی چیزیں بکیں اور کون سی نہیں بکیں ایک نیچرل سوال تو یہ انفارمیشن ابھی جو لاکھ کی ایک میں نے فگر دی آپ کو یہ بھی انفارمیشن ہے لیکن اس انفارمیشن کو ڈیٹا کہتے ہیں اور ڈیٹا جو ہے اس کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ جی اس لاکھ میں سے دس ہزار پروڈکٹ اے دس ہزار پروڈکٹ بی پچاس ہزار پروڈکٹ ڈی اور تیس ہزار پروڈکٹ ای e جو ہے وہ بکے ہیں تو یہ آپ کے لیے ویلو ایڈیشن ہے اس اس ڈیٹا کی اہمیت جو ہے وہ آپ کے لیے بڑھ جاتی ہے اور اب آپ کے سامنے ایک دم سے تصویر آ گئی کہ اچھا اے بی سی ای ایف جو ہے وہ بک رہا ہے ڈی نہیں بک رہا کیوں نہیں بکا ڈی کتنے دن سے نہیں بک رہا ایک اور سوال آئے تو اب آپ کو مزید انفارمیشن کی ویلو ایڈڈ ڈیٹا جس وقت اس ڈیٹا کے ساتھ ویلو ایڈیشن ہوتی ہے تو وہ انفارمیشن میں تبدیل ہوتا ہے اور یہ انفارمیشن ہمیں کاروبار کے اندر ہر وقت چاہیے وہ انفارمیشن مارکیٹ کے حوالے سے ہو وہ اپنے جو لوگ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے ہو وہ انفارمیشن جو ہم پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہو جو پروسیس استعمال کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہو جو را مٹیریل خرید رہے ہیں اس کے حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو ہمیں یہ تمام انفارمیشن چاہیے اور اسی انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے اور اس کو اینالائز کرنے کے لیے اور اس اینالیس سے رپورٹ پروڈیوس کرنے کے معاملے کو ہم انفارمیشن سسٹمس کا لفظ جو ہے یا ٹرم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا پرائمری آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گول اس نے اچیو کرنا ہے اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ مختلف تدابیر جو ہے ان کو پرسو کرتا ہے یہ آبجیکٹو جنریشن آف پروفٹ بھی ہو سکتا ہے یہ آبجیکٹو سوشو اکنامک یا سوشو کلچرل آبجیکٹو میٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے یہ لوگوں کی ہیلتھ میں امپروومنٹ لانے کا آبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو صاف پانی پلانے کا آبجیکٹو بھی ہو سکتا ہے یہ ٹرانسپورٹیشن بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی آبجیکٹو ہو سکتا ہے یہ آبجیکٹو ریلیٹ کریں گے اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ان طریقوں کے ساتھ جو آپ اڈاپٹ کریں گے in order to achieve those objective اور جب یہ ایکٹیویٹیز آپس میں مل کر کام کریں گی تو پھر ہمارے پاس سامنے کچھ ایسے سچویشنز آئیں گی کہ جن کو ملا کر کے آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا گول جو ہے وہ اچیو کرے گی اس گول کی اچیومنٹ مقصد یہی ہے کہ اس گول کو اچیو کیا جائے تو اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم جو انفارمیشن ریکارڈ کریں گے جو ڈیٹا ریکارڈ کریں گے وہ بر وقت کریں گے اس کو پروسیس کریں گے اور اس کو analyze in a timely fashion کریں گے اور پھر اس سے رپورٹس بنائیں گے اور وہ رپورٹس جو بزنس چلا رہے ہیں لوگ جن کا کام یہ ہے یہ دیکھنا کہ یہ تمام جو تراکیب تھیں جو ایکٹیویٹیز تھیں یہ ایک صحیح طریقے سے چل رہی ہیں towards the achievement of the objective وہ پرپز اچیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا کہیں کریکشن کی ضرورت ہے کہیں کوئی بہتری کی ضرورت ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ انفارمیشن نیڈز کے حوالے سے آرگنائزیشنل انفارمیشن نیڈز کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن کو آرگنائزیشن بنانے میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مدد دیتی جیسا کہ میں نے کہا کہ انفارمیشن بہت قسم کی ہوتی ہے ہر قسم کی انفارمیشن آ سکتی لیکن اس میں سے کون سی انفارمیشن اس قابل ہے یا ایسی ہے جس کو کہ ہم نے جس کو دیکھنا ہے جس کو پڑھنا ہے جس پہ غور کرنا ہے ہر خبر ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم ایک آرگنائزیشن میں دیکھتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن کا مالک ہے یا ایک ادارے کا مالک جو ہے اس کے یہاں پہ ٹیلی فون ڈائریکٹ آ رہے ہیں وہ ہر ٹیلی فون کا جواب خود دے رہا ہے اب اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیلی فون پہ کوئی بات کرتا ہے رکھتا ہے دوسرا ٹیلی فون آ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے چوتھا آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے چیز یہ کہ جی اس کے پاس تو پھر اور صرف ٹیلی فون پہ جواب دینے کے لیے ہی وہ رہ گیا ہے اس کے لیے اور کوئی کام کرنے کا تو وقت نہیں ہے وہ کس وقت کرے گا دوسرے کام یا دوسرے لوگوں سے کس وقت بات کرے گا لہذا ضرورت ہو جاتی ہے کہ جی ٹیلی فون سننے والا کوئی اور ہو آپ تک اس ٹیلی فون کی لائن پہنچانے کے لیے یا آپ کو کنیکشن دینے کے لیے یا آپ کو ان سے بات کرانے کے لیے پہلے وہ سوچے کہ جی یہ ضروری بھی ہے یا نہیں ہے یا نمبر نوٹ کر لے یا کچھ اور کر لے یا کسی اور شخص سے بات کروا دے آرگنائزیشن کے اندر جو کہ ان کو اس سوال کا جواب دے سکے تو انفارمیشن کو سارٹ آؤٹ کرنا اس میں سے وہ انفارمیشن جس کی کہ واقعی آپ تک جو ضروری ہے کہ آپ تک پہنچے وہ انفارمیشن کیا ہونی چاہیے انفارمیشن آپ تک کون کون سی پہنچنی چاہیے کیا آپ کو ہر انفارمیشن کی ضرورت ہے یا آپ کو صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ جی جو چیزیں قاعدے کے مطابق نہیں ہو رہی اگر آپ نے کہا کہ سو چیزیں روز کی بننی چاہیے نوے بنی تو آپ کے پاس رپورٹ آنی چاہیے کہ آج کا ٹارگٹ سو کا میٹ نہیں ہو سکا دس کی شارٹ فال تھی اگر آپ نے سو کی بجائے ایک سو پچاس چیزیں بنا لی تو آپ کے پاس پھر بھی رپورٹ آنی چاہیے کہ جناب آپ نے سو کا ٹارگٹ دیا تھا ہم نے ایک سو پچاس چیزیں بنا لی جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا سو کا ٹارگٹ صحیح ہے یا اس ٹارگٹ کو بڑھایا جائے تو اس طریقے سے انفارمیشن کو سارٹ آؤٹ کرنا انفارمیشن کو پھر اس کا تجزیہ کرنا اور اس تجزیے کی بیسس پہ آگے رپورٹ صحیح لوگوں کو صحیح قسم کی انفارمیشن پہنچانا بر وقت پہنچانا یہ جو ہے یہ انفارمیشن جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کو ڈٹرمن کرتی ہے انفارمیشن ہیز نو ویلو جی پچاس گاڑیاں آج فیکٹری کے اندر اور باہر گئیں میں کیا کروں کیا وہ پچاس گاڑیاں مال لے کے اندر آئی تھیں یا پچاس گاڑیاں مال لے کے باہر گئی تھیں یا پچاس لوگ مجھ سے ملنے آئے تھے یا کسی سے بھی ملنے آئے تھے بھائی کیا کروں میں اس انفارمیشن کے ساتھ تو یہ انفارمیشن بذات خود ایک ارریلیونٹ انفارمیشن ہو جاتی ہے انفارمیشن یہ ہے کہ جی آج اتنے لوگ اگر نو بجے اسٹارٹنگ ٹائم تھا تو نو بجے نہیں آئے نو بج کے پندرہ منٹ تک اتنے لوگ آئے اور نو بج کے پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ اتنے لوگ آئے تو یہ انفارمیشن جو ہے یہ کسی قدر میرے کام کام کی ہو سکتی ہے یا کسی کے اس ادارے کے اندر اس آرگنائزیشن کے اندر کسی کے کام آ سکتی ہے اس پہ کچھ ایکشن لیا جا سکتا ورنہ کہ جی پچاس گاڑیاں آئیں پچاس گاڑیاں باہر نکل گئیں بھائی اس سے کوئی مطلب نہیں آ سکتا کیا ہوگا تو ویلو ہونی چاہیے اس انفارمیشن کی اس شخص کے لیے جس کو وہ انفارمیشن دی جا رہی ہے اگر اس انفارمیشن کی ویلو نہیں ہے پاس آن کرنے کا اس یا کلیکٹ کرنے کا اس انفارمیشن کو کا شاید فائدہ ہی نہ اب ذرا بات کر لی جائے ہم ویسے یہ ہم باتیں ہم نے کی ہیں لیکن اس کو دوہرا لیتے ہیں نمبر ایک یہ کہ انفارمیشن ریکوائرمنٹس بھی جو ہیں وہ سائز آف آرگنائزیشن اس کے اسٹرکچر جو اس آرگنائزیشن میں ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کلچر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی بات کریں گے اور وہ اسٹرکچر کیا ہے وہ لیولز کیا کیا ہیں کہ جہاں پہ مختلف قسم کے ڈسیشن جو ہیں وہ لینے ہیں لوگوں نے اور لینے پڑتے ہیں وہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کیا بنا کیسی کس قسم کا اسٹرکچر ہے کیا تمام فیصلے ایک شخص کر رہا ہے ہر چیز کے بارے میں یا مختلف لوگ وہ فیصلے کر رہے ہیں اس کے بعد جو ایکسٹرنل پارٹیز جن کا میں سپلائرس ہیں ڈسٹریبیوٹرس ہیں کسٹمرز ہیں اور آج کے زمانے میں تو کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹینس دی جا رہی ہے کیوں کہ کسٹمر جو ہے وہی سمجھا جاتا ہے اس کو آج تصور کیا جاتا ہے کہ he is the most important thing and you have to produce what he wants you have to listen to him and attend to his problem we should not forget those working in the organization اس آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں لوگ کیونکہ ان کی بھی اپنی ڈیمانڈس ہیں ان کی بھی اپنی ضروریات ہیں اور ایز اے گڈ امپلوئر آج کے زمانے میں جہاں پہ کوپریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اپنے جو کارکن ہیں اپنے جو ٹیکنیشنز ہیں اپنے جو ورکرس ہیں اپنا جو سٹاف ہے اس کی ضروریات اس کی نیڈز نہ صرف ان افراد کی جو اس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں بلکہ ان کی فیملیز کی نیڈز اور ضروریات کو بھی ہم نے اپنے پلان آف ایکشن اپنی سوچ کے اندر رکھنا ہے کیوں کہ اگر وہ ورکرز وہ اسٹاف وہ ٹیکنیشنس ان ورکنگ کنڈیشن سے اور ورکنگ کنڈیشن کے اندر ان کی جس جس ماحول میں کام کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں جو امپورٹینس دی جاتی ہے ان کی بات سنی جاتی ہے ان کے لیے کیا فیسلٹیز ہے یہ بہت یہ اور ان کے لیے ان کے خاندان کے لیے کیا فیسلٹیز ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مل کر کے جو ہے وہ ایک اچھا ماحول کریٹ کرتی ہیں جب اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے تو پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل فینامنا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے آرگنائزیشن اور یہ آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں انفارمیشن جو جنریٹ ہوگی وہ بھی اس پہ ڈپینڈ کرے گی کہ کتنی بڑی آرگنائزیشن اور کیا ہے اور کیا کرتی ہے ایک دکان ہے اس کی محدود ہوگی اگر ایک ہی مالک کی پندرہ دکانیں تو وہاں پہ جس قسم کی انفارمیشن اکٹھی کی جائے گی وہ انفارمیشن اس اس اس, اس کا کا کا کوانٹم جو ہے ہے انفارمیشن جتنی اکٹھی ہو رہی کا والیوم جو ہے وہ بڑھ جائے گا کیا وہ ساری انفارمیشن ریلیونٹ ہے ارریلیونٹ ہے اس میں سے کیا چیز مجھ کو چاہیے کیا نہیں چاہیے یہ سب کام کرنا کسی کسی کو کرنا پڑے گا آرگنائزیشن کی تشکیل ہوگی لوگ آئیں گے varying varying experience social and cultural and economic background who will work together as a team because کوئی بھی تنظیم کوئی بھی آرگنائزیشن ٹیم ورک کے حساب سے ہی کام کر سکتی ہے ایز اے ٹیم کام کر سکتی ہے اگر اس نے اپنے آبجیکٹوس اور گولس جو ہیں وہ سکسیسفلی اچیو کرنے ہیں تو تب ورنہ افراتفری رہے گی کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کیسے کر رہا ہے کوئی جس کا جی چاہے جیسے جی کر رہا ہے تو وہ ایک منظم طریقہ نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے کا اور یہاں پہ آرگنائزیشن کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ تمام بات یہ ہے کہ ایک منظم انداز میں ایک ادارہ کام کرے تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے یہ بات کرنے کے باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو تشکیل دے رہے ہوں کسی بھی آرگنائزیشن کے کو اسٹڈی کر رہے ہوں اس کے سسٹمز اس کے پروسیجرز اس کے رولز اس کے ریگولیشنز کو بنانا چاہتے ہوں تو یہ بہت سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے ان کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے آپ کو اس ادارے ٹوٹلی اینالائز یہ اس قسم کی سچویشن ہے کہ جہاں پہ کوئی ایکسپرٹ یا اسپیشلسٹ جو ہے وہ آپ کا ایک ڈائگنوس کر رہا ہے اس میں آپ کا ایکس رے بھی اترے گا آپ کا سی ٹی اسکین بھی ہوگا اس کا جو ہے الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگا آپ کا فلا... مطلب مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی ہوں گے ہر قسم کی چیز کر کے کیونکہ آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس ادارے کے اندر آپ نے اس ادارے کو ایک کس قسم کا سسٹم چاہیے جو اس کے آبجیکٹوز کو میٹ کرنے میں مدد جو ہے گار ثابت ہو اور جس سے ورکنگ کنڈیشنز جو ہے وہ بہتر بنے اور اگین آبجیکٹوز کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک بہتر سچویشن کریٹ ہو سکے لہذا کبھی بھی اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ انفارمیشن سسٹمز ایک آرگنائزیشن کے لیے بنا دیں تو وہ انفارمیشن سسٹمز اس وقت تک نہیں بن سکتے کہ جب تک ہم اس ادارے کو کلئی طور پہ اسٹڈی نہ کر لیں اس کی ضروریات کو نہ کر لیں اس کی اسٹرانگ پوائنٹس کیونکہ ہر جگہ پہ اسٹرانگ پوائنٹس بھی ہوں گے اور ویک پوائنٹس بھی ہوں گے ان کو اسٹڈی نہ کر لیں اور اس ساری چیز کو کر لینے کے بعد تبھی ہم کسی نتیجے پہ آ سکتے ہیں کہ اس ادارے کو کیا کسی بہتری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور اس میں انفارمیشن سسٹمز جو ہیں وہ کس قسم کے ہونے چاہیے تاکہ یہاں پہ بیٹر ڈسیشن میکنگ ہو سکے یہاں پہ جو گولز اور آبجیکٹوز اور اسٹریٹجیز جو پلان کی گئی ہیں ان پلاننگ میں اس کی پلاننگ میں اس کی گول اچیومنٹ میں اس کے آبجیکٹو اچیومنٹ میں مددگار ثابت ہو سکے تو یہ تمام باتیں آج ہم نے آپ کے ساتھ آرگنائزیشن کے حوالے سے پھر آرگنائزیشن میں انفارمیشن نیڈز کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ گفتگو کی اب سائز کا ہم نے بار بار ذکر کیا کہ سائز سے ویری کرتی ہے اس کے بابت ہم آئندہ لیکچر میں آپ سے بات کریں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ